اپنے آپ کو آگے اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور اپنی تربیت کروانی ہے اپنی تربیت کی کرنی ہے اور اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے تاکہ تربیت ہو اور اس کے نتیجے میں آدمی آگ سے بچے اس کا اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تاکہ واپس انسان تو عقائد خیالات کا نام ہے آدمی جس گرد اگر ماحول میں رہتا ہے اس کے حالات دیکھ دیکھ کر باتیں سن سن کر اور اس کے مختلف برائے سے گزر گزر کر اس کے اندر ایک شخصیت بنتی رہتی ہے وہ شخصیت جس رخ پر بن جائے بس آدمی وہی ہے کہ بیٹا نور اسلام کا کہ نام نام اس کا اور اس کا بیٹھ مطلب کفار کے ساتھ بجلس کفار کے ساتھ اور کفار کی بجلس نے اس کے ساتھ تک پہنچا دیا کہ نوز بلّہ میرا والد صاحب اس بات پر ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے اور یہ لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک یعنی آپ آدمی باپ کے موقف کو بہت مشکل سے چھوڑ دیں صحیح اور غلط اس پر جمع رہتا ہے اول کا بیٹھنا اٹھنا جو کفار کے ساتھ ہوا ہوا ہوئی ہے والد صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں دوسری بات کہہ رہے ہیں مشرق جا رہے ہیں ہیں مغرب کو جا رہے یہاں تک اس وقت والد صاحب نے بطور مشورہ سے سب جانے کے لیے کہا یا برجر کم مانا والا تو کم مارکا کری کہ بیٹے آ کر ہمارے ساتھ کسی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ اس جواب دیا کالا صاحب ہی لا کے برج سے بنی اللہ میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر وہ مجھے پانی سے بچا دے گا اس طوفان کا تذکر کر رہا ہے باپ وہ خیر باپ سے خیر خاص کیا وہ بڑھ سکتے ماں باپ زیادہ خیر خاص اور کون ہو سکتا ہے باپ کہہ رہا کشتی میں آ جاؤ کوئی تکلیف نہیں ہے ساتھ ہی بیٹھنا ہے لیکن اس کا فیصل لگے ہوئے کفار کے ساتھ کو بیٹھ نہیں جاتا میں صاحب علاج ابر نہیں سے نہیں ملنا میں پہاڑ پر چڑھوں گا مجھے بچا دے گا وہ پانی پانی کے جواب میں کہا کال اللہ آسے بن جاؤ میں اللہ اللہ مر رہا ہوں یہ اللہ کا ہمارا آ گیا تباہی کا اور طوفان کا اور برکادی کا اس سے کوئی نہیں بات سکتا سوائے اس وقت پر اللہ رحم کرے ہم بھی کسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے عمل کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کیا ہوا ہے ورنہ ہمیں بھی اللہ نے فضل و کرم اور ہم سے ہی بچائے گا آج کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو تو آئے اس بات کی جس پر تبارک صلی اللہ کا رحم و کرم جائے وہ بچ جائے گا ورنہ بچے کے حالات نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی شخصیت ایسی ناقص ہو گئی ہے کفار کے ساتھ بیٹھ اٹھ کر کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یاد حیران بات حیران تو ادھر سارت کا اتنا ہنگامہ ہو گیا اور کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ وفار کی چیزوں کا میں انتظار کروں گا اور ابھی تک ہماری سمجھ نہیں ہے ہم نہیں استعمال کرتے ہیں اگر میں اپنے ساتھیوں کو نہیں سمجھا سکا تو باہر کے لوگ کیا سمجھ بعض باتیں میں اسپیشل کے طور پر اختیار کریں گا لوگ کیا کہیں بات بات اور ہم کہتے ہیں ایسا کریں کہ لوگ کیا کہیں اگر ہماری دعوت میں اور ہمارے ڈگر میں اور کوک نہیں پڑی ہوگی لوگ کیا کہیں گے یہی تو وہ شرک ہے جو تو بات بار اس بات کو سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ تو اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ پاک کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے ہر وہ بات جو اس اٹھان سے ہو رہی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے وہ لوگوں کے خاطر کر رہا ہے یہی تو شرک ہے نا نہیں کہ جب خالق کے بجائے مخلوق کے تاثر سے جو بات ہو رہی ہو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے جو بات ہو رہی ہو اور مخلوق رضا سے جو بات ہو رہی ہو اور صرف کیا ہوتا ہے بار بات نے کہا وہ تو تجھ کو امید ہے خدا سے دو امید مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کیسے کہ بچے امید نہیں اقتدار کے بد سے امید امریکہ کے بد سے امید کفار کے بدل سے امید ہیں تو وہ گناونا شرک اور گناونا خبر تو یہ بات ہے شرک اور شرک اور شرک اور کفر اعتقادی اور شرک اور کفر عملی دو اصلاحات بیان کرتے ہیں اعتقادی تو یہ کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں ہندو ہوں وہ آپ نے کا اعلان کر دیا اعلان تو آپ نے نہیں کیا لیکن اللہ برتنا آپ کا سارا اس طریقے سے ہو رہا ہے وہ کفار کے طریقے سے ہو رہا ہے یہ کفر عملی اور شرک عملی ہوتا ہے عملی طور پر آدمی اس میں مبتلا ہو چکا ہے ابھی اس کا اقرار باقی ہے ابھی مجھے ناروے سے ٹیلیفون آیا یہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے کہا جی ہمارے کاغذات وغیرہ بن گئے ہمارا یہاں پر رہن سہن مستقل ہو گیا بارہ بات کے لیے آپ سے وظیفہ پوچھنا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے تو وہ ہندو لڑکی کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ویجیٹیرین ہو گیا اب یہ نہیں کہا انہوں نے ہندو ہو گیا ویجیٹیرین ہو گیا تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ تو ٹھیک ہو جائے میں نے کوئی وقت پتا بتا کہتے ہیں ہم کیا پتہ ہے کسی کے پڑھنے والا پڑا تاثیر کر دے اور کیا ہے لیکن اب اس نے تین سال میں اس کو ویجیٹیرین بنایا بنایا اپنے فیض فیض سے اپنے وہ ساروں اور عورتوں کا فیض اس کو پہنچایا تو اب آپ کہیں مجھ سے کہتے ہیں چپ کے ساتھ کر دو ایسی کرامت ہمارے پاس نہیں ہے ہاں؟ یہ تو تین سالہ محنت میں وہ جب تین سالہ ڈکے کھاتا ہوا گر رہا تھا کھڑے میں اسی کے لیے تو یا مالی کو نعرہ کھا ہوا ہے نا آپ لوگوں کے اصطلاح میں اسی وقت سے وجلنٹ ہوتا ہوتا ہے اس وقت سے بیدار ہونا ہوتا ہے یہ کدھر کو جا رہی ہونا ہے مجھے اس وقت ایک چیز میں ڈوب کر آپ کی گردن پر اس کا ہاتھ آ گیا تو اس وقت اب آپ اس کی رفتار کرنا چاہتے ہیں یہ کس دن میں نے انگلینڈ میں گزارے تو وہاں کے ہمارے مسلمان چاہ رہے تھے کہ کس دنوں میں ان کے سارے بال بچوں کو میں کلبوں سے اور مختلف جگہوں سے لا کر بس اللہ کے حضور کھڑا کر اور بھائی آپ نے اس کو بارہ سال ایک نظام تعلیم سے گزارا ہوا ہے جو بادل نظام تعلیم تھا کافر کا نظام تعلیم تھا اس نے بارہ سال پتلی شاخ کو توڑ مروڑ کے اس کو ایک شکل دے دی ہری شاخ جو تھی اس کو توڑ مروڑ کر شکل دے دی اس اور اب تو جو ہے تو ایک ہفتے میں ایک دن میں دو دن میں وہ تھوڑی مروڑی شاخ کو اس سے مڑوانا چاہتا ہے تو تو مڑتی نہیں ہے ٹوٹتی ہے وہ کیسے ایسی آسان بات تو نہیں ہوتی جس بات امام مام شامل رحمۃ اللہ علیہ دوسری کمیونسٹوں کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے تھے ان کے چھوٹے بچے کو ان کے بیٹے کو چھوٹی عمر میں گرفتار کیا ہے جو کمسٹوں نے اس کو لے گئے اس کی پرورش کی ہے اور اس کو فوج میں بھرتی کی اور فوج میں کیپٹن تھا جس وقت امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کا حملہ ہوتا تھا گرجا تو ان کے اخباروں میں آتا تھا کہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا حملہ ہوا تو وہ لڑکا بھی کیسا دہشت گردوں کا حملہ ہوا وہ کہتا کہ والد صاحب کیا نا سمجھی میں نے شروع کی ہوئی ہے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے یا تھوڑا سفر کر لیں کمپرومائز کر لیں صلاح کر لیں تو اتنے فنڈ دیے جائیں ان کو کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور انہوں نے شروع کی انسان تو ایک سوچ فکر کا نام ہے ان کی سوچ فکر بدل دی جب ان کی سوچ فکر بدل گئی تو اڈی گوشت فوج کا نام تو انسان نہیں ہے نا جب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمیت و شام و پوسٹ نیسٹ آدمیت لام و شام و پوس میں آدمیت رضائے دوست میں آدمی گوشت چربی چمڑے کا نام نہیں ہے آدمی تو رضائے دوست کے جذبے کا نام ہے رضائے لائی جذبہ انسان کو ملتا ہے وہ آدمی ہے آدمی اللہ و شام و پوس میں آدمی جز رضائے دوست میں بہتر تربیت ہوتی ہے اس سے گزر جاتا ہے بہت مشکل کام آج بیٹا کر رہا ہے دل سے ہوا ہوا ہے تربیت اس کے ڈبے کی اسے آگے بڑھتے بڑا رات ضلع میں بیٹھا ہوا آدمی کیبل کی وجہ سے تربیت کر رہا ہوں اور نہیں ہوتا ہاتھ نکل گئے شین کی جو تاریخ ہے اپنے سباہ کی حضرت میں سبھا کی جو تاریخ ہے اس میں اس میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاعر ان کے اپنے بیٹوں پوتوں نوازوں سے اور بتیجوں سے قتل کرائے ایسی ایسی جیسے تصویر کر کے آدمی کو مطالعے کا تو آپ لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں گزریات میں گزارتے ہو کہ تاریخ کو تو ایسی آدمی کی شخصیت کو بدل دیتا تھا آدمی گزرے ہیں عبد الحلیم شرف عبد الحلیم شرف نے اس کی تاریخ کو ایک ناول کی شکل میں لکھا ہے نام بجن سے لکھا ہے تو وہ اس کی اس میں نرکشی کی کر کے اس کی ساری ٹیکنیکس اور اسٹریٹجی ساری اس کو بات کر کے اس کو لایا ہے سامنے لایا ہے ابھی ہی مجھے ایک ٹیلیفون آیا ہے کہ شادیاں خاندان میں ہو رہی ہیں اور خاون کا ایسے حال ہے میرے خاون دونوں مسئلے میں خاون کے خاندان کا ہی حال ہے شادیوں میں نے اس میں یعنی جو دسویں والے بچے ہوتے ہیں وہ پیتے میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں مجھے دیکھا انہوں نے دیکھا مجھ سے پوچھا ہے اور اس کے بعد تو مجھے اس بات کا خبر ہے کہ یہ گئے تو یہ بھی تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے میں نے کہا اس کو لے کے آنا اور کسان نے مجھ سے اس بات پوچھنا یہ جو ہر روز ہم پڑھتے ہیں یا اللہ جو ہے نفرمانی کرتا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں اس کے ساتھ ہم فرق کے تعلق کرتے ہیں یہ تو فرض واجب فرق ہے تو کس لیے ہوئے ان یعنی کی دعوت میں یہاں تسمیاں لیے ہوئے گاڑیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے جماعت بھی کرتے تھے اور وہاں شراب نام پڑی ہوتی تھی او اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام انفل المدینہ قضا و قضا دے بہلہا وہی وہی اللہ تعالیٰ کی جبرائیل علیہ السلام کی طرف کہ جاؤ اور فلاں شہر اس کے اس, اس کے رہنے والوں کو تباہ و تباہ کرو الٹا دو تو اس شہر کا جب وہ نام سنا کرتے ہیں جبرائیل صاحب نے آگے شرط کی یا اللہ وہاں پر آپ لوگ کا فلاں یا سکھا طرف فتح کہ وہاں تو یا اللہ تعالیٰ ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپک بھی کری نافرمانی نہیں کی فرمایا کہ اگلے والے ہی اگلے والے ہی والے الٹا دو اس کو اس کے اوپر سب کو اس کو بھی اٹھاؤ سب کو اٹھاؤ ان وجہ لمبی جائے سیا مار سی سا آسم کہ اس کے چہرے پر کی ناگواری کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے نہیں آئے عبادت تو تھی لیکن ایمان کا وہ جز نہیں تھا جس کو غیرت کہتے ہیں حضرات کہا تھا کرتے دعوت نہیں سکتے نہیں بھائی کوئی لیے کشتی ہے کہ بادل کو دیکھ کر کپور نہیں کھولتا تھا باطل کو دیکھ کر اس کے اس کو روک دے دے گی اس کے ختم کرنے کی اس کو غیرت دے دیں ایمان کا کیسا جی قاضی عبدالکریم صاحب نے اپنا کتابہ کسی سے جلد دے دی تو ایسے اس کو کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر پوچھا تھا میں کتاب کون لی ہے اس کو دیکھ لیا ہے وہ ایک فتوا میں نے نکالا لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے یہاں پر ایک آدمی تھا جس نے پرائی نکاحی لوگوں کو بگایا تھا اس کی اولاد ہی پیدا ہو گئی کہ یہاں وہ مرا ہے اس کے جنازے کا کیا کیا جائے اور یہ جو لوگ ہیں مقتدا جو لے آتے ہیں ہم لوگ ہیں وہ جنازے میں شامل ہوں یا نہ ہوں تو ہم نے کہا افسوس ہے اس بات پر کہ جب اس کو سب کچھ کر رہا تھا اس وقت اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا کوئی کارڈ نہیں کیا گیا کوئی اسلام کی فکر نہیں کی گئی اب اس کی اولاد کا نظر کچھ سے پوچھتے ہو اور اس کے جنازے کا راز پوچھتے ہو جنازہ کیا جائے نہیں کیا بار رات کا مطلب تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا جنازہ نہ کیا جائے اس وقت تو میں لوگ کہاں پہ جب سب کچھ کر رہا ہوں اس وقت تو اس معاشرے میں اس پر نہیں اور پھر تو اس کا احترام بھی اگر کر رہے اور اس کے پاس اگر ووٹ ہوں تو اس کو اس کو اور احترام ہم کر رہے ہوں اور جتنی پارٹی میں یہ خیال ہو کہ پہلے بزرگ سیاسی وہی نہیں سمجھتے تھے تو ہم ہم لوگوں کو ساتھ نہیں کرتے تھے جس سے کامیابی ہوتی وہ اور احترام کرنا شروع کر دیں جو حدیث میں کہا گیا ہے جو جو بتی کی تعلیم کرتا ہے بتی کی تعلیم کرتا ہے وہ دن کو ڈھا رہا ہے گرا رہا ہے کس وجہ سے کہا گیا جی؟ مطلب ایسے ایسے آدمی کی تعظیم کر رہا ہے جسے شر پھیل رہا تو شر پھیلنے میں تو ساتھی بن گیا ترکیا میں جس وقت اس میں کمال تصرف نے نماز اردو میں شروع کر ترکی میں شروع کرا دی اور اذان عربی میں بند کرا دی اس وقت بھی ترک عوام نے تہخانوں میں ترک عوام نے دس نمازیں پڑھی پانچ نمازیں مسجد میں پانچ نمازیں تہخانوں میں اور تہخانوں میں انہوں نے مدارت قائم رکھے ہیں اور یہاں تک کہ جب اسمت دونوں کی وزارت آئی اور پہلا قانون بدلا بتا دو سنگھ کا قانون بدلا اور جس وقت خانوں نے نکالا تو پورے ترکیہ کو انہوں نے اور صرف اتنی محنت انہوں نے تمام مضمون آج کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو اپنے بچانا یا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس میں تربیت کرنی ہے تربیت کی فکر کرنی ہے برطانیہ میں نے مسلمانوں سے کہا اگر آپ اپنا نظام تعلیم اور اپنے اسکول نہیں شروع کر رہے تو آپ مستقبل میں تباہ ہیں اولڈ ایج ہوموں میں انگریزوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں کی ریاست اگر اور ڈیج ہوم نہ مہیا کرتی ہے بوڑھوں کو تو تو ٹٹی میں لگ پگ سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہاں، ہمارا کل اصل صاحب سامنے بیٹھا ہوا ہے حج کو جانا اس سے نہیں ہوا پرسنگ نہیں ہے اس وقت سمجھ میں بات نہیں آئی مجھے پیڑا فون تو نہیں بلا رہا بات کیا تھی اپنی اور اپنے ہاں وہ سوچ رہے ہیں کہا اگر آپ کا اپنے ہزار تعلیم نہیں ہوگا تو آپ کا باپ برباد ہے ہمارے مناظر رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خلفا نے کوشش کر کے جو دارالوم بنائے بڑی کے دارالوم بڑی کے دارالوم کو میں دیکھنے کے لیے گیا تو ان کے یہاں پر جو ہے تو مخلوط